السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس خیریت سے ہیں یقیناً جتنا ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک ٹیسٹ آف کنٹرول کے ریفرنس میں آپ لوگوں کو اب یہ کانسیپٹ ضرور کلیئر ہو چکا ہے کہ ٹیسٹ آف کنٹرول ہوتا کیا ہے اسی کو سسٹم اپروچ بھی کہا جاتا ہے سسٹم آڈٹ اپروچ آج اس سلسلے کی لاسٹ کڑی ہے جو کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ how non current assets are tested specially اس میں ہم نے ان پر جو کنٹرول ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں بفور اے اسٹارٹ کہ کس طرح سے نان کرنٹ ایسٹس کو ٹیسٹ کرنا ہے لیٹ می ٹیل یو کہ what are the non current assets جاننا ضروری ہے نان کرنٹ ایسٹس سیدھی سی بات the assets which are not current assets یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سر آپ کچھ بتانے لگے اور پھر یہ بات بتا دی اس کا مطلب ہے کہ firstly we must know what are the current assets تبھی تو ہم نان کرنٹ ایسٹس کی بات کو سمجھ سکیں گے کرنٹ ایسٹس کے بارے میں جو انتہائی سادہ بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹس جو کہ رپورٹنگ ڈیٹ سے آنورس ٹویلو منتھس کے اندر ریکوریبل ہوں یا ریسیویبل ہوں یا ایڈجسٹیبل ہوں وہ کرنٹ ایسٹس ہیں رپورٹنگ ڈیٹ رپورٹنگ ڈیٹ یاد رکھے گا بیلنس شیٹ ڈیٹ کو کہیں گے whatever is the balance sheet date whatever is the reporting date اس سے آن ورڈس ٹویلو منتھس کے اندر اندر جو ایسٹس ریکور ہو جائیں ریسیو ہو جائیں ایڈجسٹ ہو جائیں وہ کرنٹ ایسٹس ہیں میں نے بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن نہیں بولی آپ کے سامنے جو کہ آئی ایس ون کے مطابق کرنٹ ایسٹس کی ہے میں ذرا تھوڑا سا سادہ رکھنا چاہ رہا ہوں بات کو اس لیے میں نے سادگی میں یہ بات کی اور اس کے ساتھ ایک چیز اٹیچ کر لیجئے کیش اینڈ کیش اکویلنٹس کو کہ وہ بھی کرنٹ ایسٹس ہیں کیش اینڈ کیش اکویلنٹس جس میں cash in hand cash at bank very short term deposits یا ویری شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس یہ آ جایا کرتے ہیں اور باقی کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں اس کے اندر انوینٹری آپ کی کرنٹ ایسٹ ہے کیونکہ within next few days وہ انوینٹری بک جائے گی یا کنزیوم ہو جائے گی ڈیٹرز اکاؤنٹ ریسیویبلس آپ کے کرنٹ ایسٹس ہیں because very next few days میں وہ ریسیو ہو جائیں گے سو so, یہ آپ کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان کو آپ اپ سائڈ پہ کر دیجیے تو what left in the list of assets is non current asset سادہ سی بات اب آپ شروع ہو جائیے نان کرنٹ ایسٹ کو گننا تو very firstly you find fixed assets ماشاء اللہ سے آپ کو تعارف تو ہونا چاہیے کہ فکس ایسٹس کیا ہیں land building plant and machinery furniture and fixtures motor vehicles office equipments, these all are your fixed assets. اب یہ فکسڈ ایسٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہیں جو کہ انٹینجیبل ہیں ان کو بھی فکس ایسٹس ہی کہیں گے سو معلوم یہ ہوا کچھ فکس ٹینجیبل ایسٹ ہوتے ہیں اور کچھ فکسڈ انٹینجیبل ایسٹ ہوتے ہیں لیکن غلط غلام ہم فکس ٹینجیبل ایسٹس کے لیے ہی لفظ فکس ایسٹ کا بولا کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں فکس ٹینجیبل ایسٹس اور فکس انٹینجیبل ایسٹس یہ دونوں مل کر فکس ایسٹ بنتے ہیں اور فکس انٹینجیبل ایسٹس میں patents copyrights trademark software designs patterns یہ تمام آپ کے انٹینجیبل ایسٹس ہیں اب فکس ایسٹس کی ڈیٹیل سے آپ باہر نکلیں تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹس آپ کے نان کرنٹ ایسٹس ہیں دیکھیں نا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ مینس آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے کسی دوسری کمپنی کے شیئر پرچیز کیے ہیں دس سال کے لیے آپ کا زین ہے کہ جی ہم نے اس کو بیچنا نہیں ہے یا فکس ڈپازٹ آپ نے آنے والے پانچ سال کے لیے بینک میں پیسے جمع کروا دیے لانگ ٹرم ڈپوزٹس تو long term investment long term deposits یا آپ نے لانگ ٹرم پر کسی کو قرض دے دیے ہیں پیسے تو یہ تمام کے تمام نان کرنٹ ایسٹس ہی ہیں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اب ہم ادر سسٹمز کی باتیں کریں گے اور ادر سسٹمز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہر آرگنائزیشن میں موجود نہیں ہوں گے لائک انوینٹری ہے ضروری نہیں کہ ہر آرگنائزیشن میں انوینٹری موجود ہو اسی طرح سے نان کرنٹ ایسٹس کی جو ایک مختصر سی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی اٹ از ناٹ مسٹ کہ ہر آرگنائزیشن میں یہ تمام نان کرنٹ ایسٹس آپ کو نظر آ جائیں یہی وجہ ہے کہ ہم یہ تمام نان کرنٹ ایسٹس کو ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کرنے جا رہے آج کے لیکچر میں بلکہ ہم اس میں زیادہ تر جو آرگنائزیشنس میں پایا جانے والا نان کرنٹ ایسٹ ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے and that is the fixed tangible asset okay well ہم اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اینڈ آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے میں نے کیا بات کرنی ہے ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق بات کرنی ہو تو سب سے پہلے یس کنٹرول آبجیکٹ کی بات کی جاتی ہے سو so, اس میں سب سے پہلا کنٹرول آبجیکٹو یہ ہوگا کہ the non current assets are correctly recorded adequately secured and properly maintained ہم اس نان کرنٹ ایسٹ لائک میں نے اب آپ سے کہا کہ اب اس نان کرنٹ ایسٹ سے مراد ہم فکس ٹینجیبل ایسٹ لیں گے پہلے آپ کو میں نے کمپلیٹ تعارف کروا دیا اب اس فکس ٹینجیبل ایسٹ سے متعلق زیادہ تر گفتگو چلے گی کریکٹلی ریکارڈیڈ ہے اور مینٹین ٹھیک کیا جا رہا ہے اس کو یہ ہمارا کنٹرول آبجیکٹو ہوگا نیکسٹ ہم کہتے ہیں کہ acquisition and disposal of non current asset are properly authorised آپ جو اس فکس ٹینجیبل ایسٹ کو ایکوائر کرتے ہیں اور اس فکس ٹینجیبل ایسٹ کو جو آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے پراپرلی آتھورائزڈ ہوتا ہے آپ ان آتھورائزڈ ایکوزیشن نہیں کرتے اور ان آتھورائزڈ ڈسپوزل نہیں کرتے یعنی کہ اس میں من مرضی نہیں ہوگی بلکہ پراپرلی بورڈ آف ڈائریکٹرس کی اپروول موجود ہوں گی تو وہ چیز خریدی جائے گی یا کوئی نان کرنٹ ایسٹ بیچا جائے گا یہ آپ کو یاد ہوگا پرچیزنگ میں میں نے ہلکی سی بات اس پر کی تھی لیکن وہ چونکہ صرف پرچیزنگ کی بات تھی اور وہاں پر ہم پرچیزنگ میں اور بھی بہت سی چیزوں کو فوکس کیے ہوئے تھے اس لیے زیادہ ڈیپتھ میں ہم نہیں گئے تھے اب یہ نان کرنٹ یعنی کہ ہم فکس ٹینجیبل ایسٹ سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں تو ان کی ایکوزیشن اور ان کے ڈسپوزل کے بارے میں واضح بات ہوگی کہ وہ آتھرائز ہوں گے نیکسٹ ہمارا کنٹرول آبجیکٹو آتا ہے کہ and disposal of non current asset are for the most favourable price possible most favourable price possible ایسے ہی نہیں کہ بیچنے لگے ہیں تو سٹ دیو بھائی خریدنے لگے ہیں تو مہنگی قیمت پر خرید رہے ہیں جو اینٹی کے لیے موسٹ فیوریبل پرائس ہوگی اس پر ایکوزیشن اینڈ ڈسپوزل ہوگی دیکھیے نا آپ اگر اینٹی کا کوئی ویکل سیل کرنے جا رہے ہیں کاسٹ اس کی تھی دس لاکھ روپے اس کی ہے آٹھ لاکھ روپے اور پانچ سال پرانا وہ وہیکل ہے آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ خریدنا ہمارے ہی دفتر کے مینیجر نے تو انہیں دو لاکھ بیس ہزار روپے کا سیل کر دو بیس ہزار پھر بھی تو پروفٹ ہے نا نہیں that is not the suitable price آپ خود اندازہ لگائیں کوئی موٹر کار جو پانچ سال پرانی ہو اور پانچ سال پہلے اس کو دس لاکھ روپے کا پرچیز کیا ہو آج وہ دو لاکھ بیس ہزار روپے کی مارکیٹ میں ہوگی سوٹیبل پرائز جو ہوگی مینس مارکیٹ سے کمپیٹیبل ہو اور اینٹی کی فیور میں ہو یہ ہمارا کنٹرول آبجیکٹو ہوگا اس پر نیکسٹ کمس کہ non current assets are properly recorded appropriately depreciated and written down where necessary اب اس بات کو سمجھیے اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم ہم فکسڈ ایسٹ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس تو ڈیپریسیٹ نہیں ہوتی long term advances deposits prepayments جو لانگ ٹرم ہوتی ہیں ان کو تو ہم ڈپریسیٹ نہیں کرتے اس لیے یہاں پر اگر ڈپریسیشن کا ذکر ہے تو وہ فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے ہے سو so, کیا وہ یہ رہا ہے کہ آپ نے نان کرنٹ ایسٹس کو پراپرلی ڈپریسیٹ کرنا ہے یہ ہمارا کنٹرول آبجیکٹو ہوگا اور جہاں پر رائٹ ڈاؤن کرنے کی بات ہوگی تو لائک امپیئرمنٹ لاس کی وجہ سے آپ فکس ٹینجیبل ایسٹ کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہ بھی پراپرلی ہوگی سو یہ تو چی ہمارے کنٹرول آبجیکٹو تھے اب ان کنٹرول آبجیکٹو پر بیس کر کے ہم کیا بناتے ہیں یس کنٹرول پروسیجرس بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی تیاری میں ہیں آپ لوگوں کو اب یہ باتیں اچھی طرح سے یاد ہو چکی ہیں کہ نہیں سو کنٹرول پروسیجرس اب کنٹرول پروسیجرز کیا ہونے چاہیے ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ون از کہ annual capital expenditure budget should be by someone directly responsible to the board of director annual capital expenditure budget آپ نے کیش بجٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھ رکھا ہے اسی طرح سے کیپیٹل ایکسپینڈیچر بجٹس بھی بنایا کرتے ہیں کہ how much we are going to spend for acquiring fixed assets یہ کیپیٹل ایکسپینڈیچر بجٹ ہوتا ہے ہم اس آنے والے سال میں کتنی پلانٹ اینڈ مشینری خریدنے جا رہے ہیں کتنی نئی بلڈنگز بنانے جا رہے ہیں کتنے نئے موٹر وہیکلس پرچیز کرنے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ سو so, کہہ رہے کہ وہ جو اینوئل کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ ہوگا that should be prepared by someone who is responsible and representing board of director clear یہ کنٹرول پروسیجر ہمارے پاس نیکسٹ از کہ such budget should if acceptable be agreed by the board and put in the minutes کہ جی ہم تو اس کے اوپر پھر اگری ہو گئے ڈائریکٹرس کے حوالے سے اور ان کو ہم نے منٹس میں رکھ دیا منٹس کیا ہوتے ہیں یہ جو کاروائی بورڈ آف ڈائریکٹرس کی میٹنگ کی ہوتی ہے اس کو نوٹ کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے ان کو منٹس کہتے ہیں منٹس آف دا میٹنگ کسی بھی میٹنگ آپ اپنے دوست کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور جو اس میٹنگ میں آپ نے باتیں ایگری کی جو معاملات طے پائے ان کو آپ ایک کاغذ پر تحریر فرما لیں اور انہیں آپ فائل کر دیں وہ آپ کے منٹس ہو گئے تو یہ بات کر رہا ہے کہ آپ اسے ایگری کر گئے ہیں تو آپ بورڈ میٹنگ کے منٹس میں اس چیز کو لکھ لیں اور فائل کر دیں تاکہ کل کے لیے یہ چیز ہمارے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہو کہ فلانا asset was purchased with the agreement of all of the director یہ بات ضروری ہے اس لیے یہ کنٹرول پروسیجر کا حصہ ہے کہ جی ہماری اس آرگنائزیشن کا کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسٹ پرچیز کرتے ہیں وہ اس سے پہلے موجود ہوتا ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ میں اور وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ جو ہے وہ تمام ڈائریکٹرز اس سے ایگری کرتے ہیں تب جا کر ہم پھر اس بجٹ کے مطابق خرچ کرتے ہیں نیکسٹ پروسیجر از کے application for authority to incur capital expenditure should be submitted to the board for approval and should contain reason for the expenditure, estimated cost and any non-current asset replaced. اب اس کی اپروول کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ نے جب کچھ چیز خریدنی ہے دیکھیے پہلے تو وہ کیپیٹل ایکسپینڈیچر بجٹ اپروو ہوا تھا اب جب آپ کچھ چیز خریدنے جا رہے ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن دیں گے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو جی ہم یہ چیز پرچیز کرنے چاہ رہے ہیں اس کی پراپر اپروول ہوگی تو وہ چیز ہمارے اس کنٹرول پروسیجر کا حصہ بن گئی ٹھیک ہے بورڈ آف کی اپروول کے بغیر ہم نان کرنٹ ایسٹ پرچیز نہیں کریں گے نیکسٹ بات آتی ہے کہ document should show what is to be and be signed یعنی کہ وہ ڈاکومینٹ جو ہے اس کو سائن بھی ہونا چاہیے as authorized by the board اور این یہ بات جیسے میں نے پہلے کہی کہ ہم بورڈ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم یہ چیز پرچیز کرنے جا رہے ہیں اب وہ ایک ڈاکیومینٹ پر آپ نے اس کی باقاعدہ طور پر آتھورائزیشن لینی ہے اس کے بارے میں کنٹرول پروسیجر ہمارا یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں یا اس انداز سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ ایسا ہونا چاہیے ایک یہ کنٹرول پروسیجر ہونا چاہیے موجود ہے تو اس کو پھر آڈیٹر صاحب آ کر چیک کرتے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے نیکسٹ کنٹرول پروسیجر یہ ہے جی کہ نان کرنٹ ایسٹس مینوفیکچرڈ اور constructed by the company itself should be separately identifiable in the company's costing records یہ بات ممکن ہے یا نہیں کیا کمپنی خود سے اپنا ایسٹ کنسٹرکٹ کر سکتی ہے مینوفیکچر کر سکتی ہے یس yes. دیکھیے کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ اپنا ایڈمنسٹریٹو بلاک خود سے کنسٹرکٹ کر لیتی ہے یا ورک شاپس خود سے کنسٹرکٹ کر لیتی ہے یا گو ڈاؤنس خود سے کنسٹرکٹ کر لیتی ہے اٹ از پاسبل اب ایڈمن بلاک کنسٹرکشن کمپنی کی ضرورت ہے ورکشاپ ہو سکتا ہے وہ تیار چھتے خود سے بنانا چاہ رہے ہوں گو ڈاس ان کو اس نے محفوظ طور پر رکھنا ہے اب وہ تمام کی تمام کنسٹرکشن جو ہیں کنسٹرکشن کمپنی خود سے کر رہی ہے اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کیا وہ کنسٹرکشن کمپنی اس میں اپنا پروفٹ شامل کر کے اپنے آپ کو سیل نہیں کرے گی بلکہ وہ کاسٹ جو ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ہے جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اس کی کاسٹنگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں انوینٹریز وغیرہ یا جو جس طرح سے انہوں نے کلائنٹس کے لیے بنانا ہے کنسٹرکٹ کرنا ہے اس سے الگ آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے اس کی کاسٹنگ کنٹرول پروسیجر نیکسٹ بات آتی ہے disposal of non current assets should be authorized and any proceed from sale should be related to the authority disposals assets کا بیچنا یاد رکھیے گا ڈسپوزل ایک وائڈر کانٹیکس میں بولا جانے والا لفظ ہے سیل ایک چھوٹا لفظ ہے ڈسپوز آف آپ کسی بھی ریزن پہ کر سکتے ہیں چیز ناکارا ہوگی سیل نہیں کی ڈسپوز آف کر دی اس کے اگینسٹ ایک روپیہ بھی نہیں لیا اور بعض اوقات تو چیز نکارا ہوگی اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے پلے سے پیسے خرچ کیے کہ بھائی اٹھاؤ اسے یہ تو نقصان دہ ہوگی ہمارے لیے تو dispose of doesn't mean sales ہاں سیلز اس میں آ جاتی ہیں ڈسپوز آف مطلب کہ ایسٹ کو اب ہم نے فزیکلی بھی اور بکس آف اکاؤنٹس میں سے بھی باہر نکال دینا تو اس ڈسپوزل کے بارے میں کہہ رہا آتھورائز ہونا چاہیے اور سیل پروسیڈس جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں اپروول پروپر ریکوائرڈ ہوتی ہے اگر ہم سیل کر رہے ہیں تو جو اس سے ہمیں ملے گا سیل کرنے سے that is known as sale proceeds so اس کے بارے میں کنٹرول پروسیجر تھا نیکسٹ بات یہ آتی ہے جی یا register of non current asset should be maintained اب یہ رجسٹر جو ہے ہر طرح کے فکسڈ ٹینجیبل ایسٹس کے لیے مینٹین کیا جائے گا تمام کلاس آف ایسٹس کے لیے لینڈ اینڈ بلڈنگ کیا پلانٹ اینڈ مشینری کیا اور پھر یہ کہ اس میں اس فکسڈ ایسٹس رجسٹر میں ہم شو کرتے ہیں کہ ایسٹ کب پرچیز کیا کتنے میں پرچیز کیا what is its useful life what is its scrap value what would be its depreciation rate what depreciation method will be use to depreciate such asset and what would be its location where this fixed asset will be used اور اس کے بعد ہم مزید کچھ کالم اس میں بنا دیا کرتے ہیں کہ at what price it was disposed of so fixed asset register بڑا کمپریہنسو رجسٹر ہے مینٹین کیا جانا چاہیے اور اس میں یہ تمام باتیں ریکارڈ کی جانی چاہیے اب یہ تمام باتیں ان کا تعلق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن کنٹرول کے ساتھ ہے مینس اگر ہم فکسڈ ایسٹس رجسٹر مینٹین نہیں کر رہے تو ہماری بیلنس شیٹ پھر بھی ٹیلی ہو جائے گی ہماری انکم اسٹیٹمنٹ میں ڈیپریسیشن ایکسپینس پھر بھی نظر آ جائے گا پروفیٹ اور لاس آن ڈسپوزل پھر بھی انکم اسٹیٹمنٹ میں پہنچ جائے گا مینس فکسڈ ایسٹس رجسٹر کا مینٹین کیا جانا فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن کنٹرول کے لیے بہت ضروری ہے ابھی نیکسٹ کنٹرول پروسیجر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گا کہ physical inspection of non current assets should be carried out periodically and check to the non current asset register یہ ہے وہ بات کہ کیوں یہ کنٹرول پروسیجر بہت اہم ہے کہ ہم فزیکلی کاؤنٹ کریں گے کہ ہمارے پاس کتنی مشینز ورک شاپ میں موجود ہیں کیا اتنی ہی مشینز ہمارے اس فکس ایس رجسٹر میں موجود ہیں اور پھر کیا اتنی ہی مشینز کی کاسٹ ہمارے اس مشین کے لیجر اکاؤنٹ میں موجود ہیں بیلنس کے طور پر جو کہ ہم نے بیلنس شیٹ میں شو کیا جس میں سے کہ ہم نے پروویژن فار ڈیپریسن یا ایکٹی ڈیپریسن کو مائنس کیا and if we find any discrepancy تو پھر اس کے اوپر نیسسری ایکشن ہوں گے کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی فزیکلی تو ادھر پڑی ہوئی ہے ایک سو ستر مشینس رجسٹر بتا رہا ہے کہ ایک سو پچہتر مشینز ہونی چاہیے اور ایک سو پچہتر مشینز کی ہی کاسٹ جو ہے ہماری بیلنس شیٹ میں موجود ہے فائیو مشینز کہاں گئی پھر وہاں پر انکوائری وغیرہ نیکسٹ پروسیجر آتا ہے کہ asset should be properly maintained and adequately insured asset خرید کر یہ نہیں ہے کہ بس اب آپ نے اس کی مینٹیننس نہیں کرنے یہ کنٹرول پروسیجر ہے کہ that should be properly maintained اور جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ انشورنس ہونا چاہیے آپ اس کی انشورنس بھی کروائیں اب یہ پراپرلی مینٹین سے کیا مراد ہے یہاں پر میں تھوڑی سی کانسپٹ کی بات کروں گا آپ کے ساتھ ایک ایسٹ آپ مینٹین نہیں کرتے دوسرے تیسرے یا چوتھے سال سپوزلی ہم مشین کی بات کر رہے ہیں اپنی زندگی کے دوسرے یا چوتھے سال میں جا کر کیا وہی اکنامک بینیفٹس ہم اس سے حاصل کر سکیں گے جو کہ ہم نے شروع میں حاصل کیے نیور وہ تو بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہو جائے گی ویئر اینڈ ٹیئر کا شکار ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی اس سے ہر سال برابر اکنامک بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے اس مشین سے ہر سال برابر اکنامک بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کو مینٹین کرنا ضروری ہوگا اور اس مینٹیننس کی وجہ سے ہمیں جو اکنامک بینیفٹس مل رہے ہوں گے ان اکنامک بینیفٹس کو ہم مینٹیننس اینڈ ڈیپریسن ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں ایکسپینس کے طور پر لے کر جائیں گے بہت باریک نقطہ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے کہ میں آپ کو ڈیپریسیشن میتھڈ بھی سمجھاؤں گا دیکھیے بڑی سادہ سی ایگزامپل لیتے ہیں ایک ایئر کنڈیشنر وہ بھی تو مشین ہے نا ایک آفس میں یوز ہو رہا ہے اور وہ آفس پروڈکشن مینیجر سے متعلق آفس ہے جہاں پر کہ لیبر کا آنا جانا بھی ہے مینس کافی یوز ہو رہا ہے ٹریفک موجود ہے وہاں پر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں وہ ایئر کنڈیشنر استعمال ہوتا ہے آپ اس ایئر کنڈیشنر کو مینٹین کر رہے ہیں تب جا کر وہ ایک معقول سائز کا دفتر ہے اس کو کول cool کرتا ہے آپ اگر اس کو مینٹین کرتے رہیں گے تو اس سال بھی وہ اس دفتر کو اتنا ہی کول کرے گا جتنا اس نے پچھلے سال کیا تھا اور آنے والے سال میں بھی لیکن بائی دا ٹائم اس کی مینٹیننس کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہوگی یس اور نو میں جو بات کر رہا ہوں دوبارہ بول دیتا ہوں کہ وہ جو دفتر میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے پہلے سال کیا اس کی مینٹیننس کاسٹ اگر کمپیئر کریں تو اتنی ہی تھی جتنی کہ آج چوتھے سال میں ہے نیور پہلے سال تو ہمیں صرف ایک فلٹر کو ہوا مار کر تو ہم نے کہا جی صاف ہو گیا جی اس کی سروس کروانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی نیکسٹ ایئر میں اس کی سروس کاسٹ بھی آ گئی پھر دیکھا جی کہ اس کی گیس لیک ہو گئی اس کی گیس کی بھی فلنگ کروانا پڑی ری فلنگ کروانا پڑی پھر اس کا کوئی کمپونیٹ ٹوٹ گیا جی کمپونیٹ بھی اس کی لگانا پڑی وغیرہ وغیرہ پانچ سال کے بعد اس کا کمپریسر ویک ہو گیا اب وہ بھی چینج کرنا پڑا کیونکہ ادروائز ہم اس سے وہ اکنامک بینیفٹس حاصل نہیں کر سکتے اب اسی ایک کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس مشین کو ہمیں مینٹین کرنا پڑ رہا اور برابر اس کی مینٹیننس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اب وہ مشین کی کاسٹ جس کو کہ ہم ڈپریسیٹ کرتے ہیں اس کو ہم ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ پر ڈپریسیٹ کریں گے کیونکہ پہلے سال ہم نے جو سے اکنامک بینیفٹ حاصل کیا اس اکنامک بینیفٹ کے حاصل کرنے میں ریپیئر کا عمل دخل بہت تھوڑا سا تھا ریپیئر کی طرف سے کانٹریبیوشن اس اکنامک بینیفٹ کو حاصل کرنے کے لیے بہت تھوڑی سی تھی زیادہ کانٹریبیوشن اس اکنامک بینیفٹ کو حاصل کرنے کے لیے کاسٹ ایلیمنٹ کی تھی دو ایلیمنٹ جین میں رکھیے گا cost element and repair element cost of the air conditioner دوسرے سال میں کاسٹ ایلیمنٹ کم ہو گیا ریپیئر ایلیمنٹ زیادہ ہو گیا تیسرے سال میں ریپیئر ایلیمنٹ اور زیادہ ہو گیا کاسٹ ایلیمنٹ کم ہو گیا چوتھے سال میں ریپیئر ایلیمنٹ کافی زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے کاسٹ ایلیمنٹ کم ہو گیا یہی تو ہے ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ اگر آپ کو آتا ہے تو ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ پڑا ہوا ہے نا پہلے سال ڈیپریسیشن زیادہ اماؤنٹ کی ہوتی ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے سو so, یہاں پر جو بات کی گئی وہ یہ کہ asset should be properly maintained and adequately insured یہ ہم سمجھ گئے نیکسٹ پوائنٹ ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ depreciation rate should be authorized اور نہ صرف یہ کہ وہ ڈپریسن ریٹ آتھورائزڈ ہوگا بلکہ اس کی ایک ریٹرن پالیسی بھی بنا دی جائے گی اس کو ڈاکیومینٹ کر دیا جائے گا اب جب ہم ڈپریسن کے بارے میں بات سمجھ چکے کہ ڈپریسیشن ایک باقاعدہ پالیسی کے مطابق ہوتی ہے اور پھر اس کا ریٹ ڈٹرمن کیا جاتا ہے اب اس ریٹ کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے دیکھیں پہلے میں نے آپ سے بات کی ڈیپریسیشن میتھڈ کے بارے میں کہ اسٹریٹ لائن میتھڈ اور ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کی باتیں میں نے زیادہ تر بات جو کی آپ سے ریڈیوسنگ بیلنس کی اسٹریٹ لائن میں بڑی سادہ سی بات لے لیتے ہیں فرض کر لیں یہ ٹیبل ہے اس کی میں ڈیپریسیشن کرنا چاہتا ہوں اب اس ٹیبل کی تو مینٹیننس ریکوائرڈ نہیں ہے نا یہ پہلے سال اس بزنس کو جو اکنامک بینیفٹ دے رہی تھی بغیر کسی میجر مینٹیننس کے اگلے سال بھی اتنے اکنامک بینیفٹ دے رہی ہے کیونکہ اس میں وہ میکینکس انوالوڈ نہیں ہے مشینری انوالوڈ نہیں ہے لہذا اس کو میں ہر سال برابر کی ڈیپریسن یعنی کہ سارے ہنڈریڈ پرسینٹ کاسٹ ایلیمنٹ کو ہی سامنے رکھتے ہوئے اسپریڈ کر دوں گا اس کی کاسٹ کو اس کی یوزفل لائف پر تو اسٹریٹ لائن میتھڈ بن گیا بات کو فالو کیا اب زیادہ ڈیٹیل میں میں جا نہیں سکتا اس لیے یہ ایشو میں آپ کی سوچ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کیسے سوچیے گا کہ اسٹریٹ لائن اور ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کیوں ڈفرینٹ ہے پیٹرن آف بینیفٹ کی وجہ سے ڈفرینٹ ہے یہ بھی دو میتھڈ صرف میں نے آپ سے ڈسکس کیے میتھڈ تو اور بھی ہیں کچھ جو ڈپریسیشن کے اندر ہم یوز کرتے ہیں تو ریٹ کی بات جب آتی ہے وہاں پر ہم یوزفل لائف پر بیس کرتے ہیں یوزفل لائف جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ڈپریسیشن ریٹ کم ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ڈپریسیشن ریٹ ہے دیٹ شوڈ بی آتھورائزڈ اور پالیسی کا حصہ بن چکا ہونا چاہیے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کسی ایسٹ کو زیادہ ریٹ پر ڈپریسیٹ کریں کسی ایسٹ کو کم ریٹ پر ڈپریسیٹ کریں یہ غلط بات ہے یہاں پر ایکسپرٹس کی انوالومنٹ ضروری ہے ایکسپرٹس بتائیں گے کہ اس ایسٹ کی یوزفل لائف کیا ہوگی اب دیکھیے میں نے ایئر کنڈیشنر کی بات کی تھی ایک ایئر کنڈیشنر مینیجنگ ڈائریکٹر کے کمرے میں لگا ہوا ہے اور اس ہی میک کا ایئر کنڈیشنر اتنی ہی کیپیسٹی کا ایئر کنڈیشنر ورکشاپ میں لگا ہوا ہے اب ورکشاپ والا اے سی جتنے گھنٹے کام کرتا ہے اتنے گھنٹے مینجنگ ڈائریکٹر صاحب کا ایسی تو نہیں کام کرتا نا لہذا یوزفل لائف تو دونوں کی ڈفرینٹ ہوگی وہاں پر ایکسپرٹ سے ہم پوچھیں گے وہ ایکسپرٹ ہمیں بتائے گا اس ہیٹ کو دیکھ کر جو کہ اس ہیٹ وہاں پر موجود ہے اس کمرے کے اندر ورک شاپ میں یا ایم ڈی صاحب کے کمرے کے اندر اور انوائرمنٹ دیکھ کر وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ٹیکنیکل ہے ان کو دیکھ کر وہ بتائے گا کہ جی یہ اے سی اس کی یوزفل لائف کم ہے اور یہ اے سی اس کی یوزفل لائف زیادہ ہے سو so, ہم ایکسپرٹ کی انوالومنٹ کے بغیر ریٹس ڈٹرمن نہیں کریں گے میتھڈس ڈٹرمن نہیں کریں گے کلیئر نیکسٹ بات کیا آتی ہے کہ the depreciation should be reviewed annually to assess the need for changes in the light of profits اور لاسز آن ڈسپوزل یا نئی ٹیکنالوجی وغیرہ اب دیکھیے ہم یہاں پر آئی ایس سکسٹین کی بات کر لیتے ہیں آئی ایس سکسٹین بھی یہی بات کہتا ہے اور ہمارے کنٹرول پروسیجرز بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیپریسیشن ریٹ ڈیپریسیشن میتھڈس ان کو پیریوڈیکلی ریویو کرنا چاہیے اب ہماری آرگنائزیشن کا ہماری اینٹی کا یہ اصول ہے ہم نے پروسیجر بنایا ہوا کہ ہم اسے پیریوڈیکلی ریویو کرتے ہیں اوکے okay? اچھی بات ہے کیونکہ کئی چینجز بھی آ جاتی ہیں نا ٹیکنالوجیکل چینجز آ گئے جس کی وجہ سے اب اس مشین کی زندگی کم ہو گئی جس مشین کو ہم نے تین سال پہلے پرچیز کیا تھا مینولی آپریٹ ہو رہی تھی اب کمپیوٹرائز مشینری آ گئی ہماری مشینری کی زندگی جو ہم نے انیشیلی اسیس کی تھی کہ ٹین ایئرز ہوگی اب تو رہ گی پیچھے پانچ چھ سال کی کیونکہ اب جو نئی ٹیکنالوجی پر بیس مشینری ہے وہ ہماری مشینری کی پروڈکٹ کو چلنے نہیں دے گی مارکیٹ کے اندر کلیئر نیکسٹ بات آتی ہے کہ the calculation of depreciation should be check for ایکسی اب یہ ایکوریسی کا چیک تو پھر بہت امپورٹنٹ چیک ہوا نا کیلکولیشن جو کی ہیں ڈیپریسن کی اس کے اندر ریٹ اس کے اندر میتھڈ اور اس کے اندر ایک ٹائم بیسس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈپریسیشن جس ایئر میں ہم نے ایسٹ پرچیز کیا ہے ٹائم پرپورشنیٹ بیسس پر اس کو ڈپریسیٹ کرنا یا فل ایئر ڈپریسیشن اس کی لینی ہے ہم نے اور جس ایئر میں ہم اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں تین مہینے ہم نے اس کو استعمال کیا تھا کہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا تین مہینے کی ڈپریسیشن لینی ہے یا کوئی ڈپریسیشن نہیں لینی یا کچھ کہتے ہیں جی چھ مہینے کی ڈپریسیشن لینی ہے جو بھی ہے ویل ہیو اے پالیسی اور پھر اس کے مطابق ہم اس کی ایکوریسی کو چیک کریں گے کہ ڈیپریسن کی فگر واز رائٹلی کیلکولیٹڈ اور ناٹ اوکے اور لاسٹ ہمارے پاس جو کنٹرول پروسیجر آ رہا ہے وہ ہے کہ non current asset should be reviewed for the need for any write down اب یہ رائٹ ڈاؤن والی بات تھوڑا سا کانسپٹ انوالوڈ ہے اس کے اندر امپیئرمنٹ لاس کا بات کر لوں امپیئرمنٹ لاس کی کچھ ہے یاد آپ کو امپیئرمنٹ لاس کیا ہوتا ہے ریکوریبل اماؤنٹ کیا ریکوریبل اماؤنٹ جب ہم ایسٹ کو استعمال کرتے ہیں تو ایسٹ ریکور ہوتا ہے یا ایسٹ کو سیل کر دیتے ہیں تو ایسٹ کی قیمت ریکور ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں بھائی پیسے پورے ہو گئے دیٹ از ریکوریبل اماؤنٹ اب وہ پیسے پورے ہو گئے کیسے اس ایسٹ کو استعمال کر کے پیسے پورے ہوئے یا آپ نے کہا یار اس کو فارغ کرو یار یا اس کو آپ نے بیچ کر پیسے پورے کیے تو یہ ہے ریکوریبل اماؤنٹ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک ایسٹ ہے بڑی چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں ایک سو روپے کا ایسٹ پرچیز کیا بیس روپے کا ڈیپریسیٹ ہو چکا ہے آج تک اسی روپے کا وہ ایسٹ ہمارے پاس کیرنگ اماؤنٹ پر نظر آ رہا ہے بیلنس شیٹ میں ٹیکنالوجیکل چینج آ گئی اب ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی ریکوریبل اماؤنٹ کیا ہے پتا چلتا ہے کہ اس کی ریکوریبل اماؤنٹ تو پچاس روپے رہ گئی اب ہمیں اس کو اسی روپے پر بیلنس شیٹ میں شو نہیں کرنا ہوگا یعنی کہ کاسٹ مائنس ایکوم ڈیپریسن جو کیرنگ ویلو تھی اس کی اسی روپے اس پر نہیں ہم اسے شو کریں گے اپنی بیلنس شیٹ میں بلکہ جتنا ریکور ہو سکتا ہے پچاس روپے اتنے پر ہم اس کو لے کر آئیں گے اور تیس روپے کو رائٹ ڈاؤن کر دیں گے ختم کر دیں گے تو یہ وہ والا پروسیجر ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ non current asset should be reviewed for the need for any write down کہ کوئی ضرورت ہے رائٹ ڈاؤن کی یا نہیں اگر ہے تو رائٹ ڈاؤن کرو اور وہ کیا ضرورت ہوگی جب اس کی ریکوریبل اماؤنٹ اس کی کیرنگ ویلو سے نیچے آ جائے گی میٹیریلی نیچے آ جائے گی سگنیفیکینٹلی نیچے آ جائے گی ایک خاص فرق جب آ جائے گا اس میں تب جا کر ہم کہیں گے جی رائٹ ڈاؤن کرو جناب یہ تو پیسے ہی اس کے بیلنس شیٹ میں جو نظر آ رہی ہے اسی روپے کی اماؤنٹ اتنے تو ہمیں پیسے ہی ریکور نہیں ہونے تو بیلنس شیٹ ہم بناتے ہیں پروڈینس کانسیپٹ پر مبنی پروڈینس کانسیپٹ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک چیز ریکور ہی نہیں ہو سکتی تو اس کو بیلنس شیٹ میں ایسٹ کے طور پر شو کریں گے تو ہمارا یوزر دھوکا کھائے گا لہذا ہم اتنی اماؤنٹ شو کریں گے جتنا کہ ہم ریکور کر سکتے ہیں جی یہ ہمارے کنٹرول پروسیجر تھے اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول کے دیکھیے گا جی پہلا ٹیسٹ جو آڈیٹر کے پاس ہوتا ہے وہ کرتا ہے جی چیک آتھرائزیشن کو آف پرچیز کس کے ساتھ چیک کرتا ہے وہ چیک کرتا ہے جی بورڈ منٹس کے ساتھ اور کیپیٹل ایکسپینڈیچر بجٹس کے ساتھ اب یہ باتیں ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں اب تو ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات ہے اب آڈیٹر نے یہ ٹیسٹ لگانا ہے کہ جو چیز پرچیز ہوئی ہیں کیا بورڈ منٹس میں موجود تھا کہ جس چیز کو پرچیز کیا جائے اور کیا کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ اس کے لیے بنا ہوا تھا دیکھیں اگر یہ چیزیں موجود تھیں تو آڈیٹر سیٹسفائڈ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جو چیز بھی اس اینٹی میں پرچیز کی جاتی ہے اس کے لیے کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ بنایا جاتا ہے اس کے لیے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز اگری کر جاتے ہیں پھر بورڈ منٹس کے ذریعے سے پتا چل جاتا ہے کہ جی یہ بورڈ منٹس کے اندر یا بورڈ میٹنگ کے اندر یہ مسئلہ پیش کیا گیا تھا منٹس نے بتانا ہے نا یہ ساری باتیں کہ بورڈ میٹنگ کے اندر یہ ایسٹ پرچیز کرنے کا مسئلہ پیش کیا گیا تھا وہاں پر فلانی فلانی گفتگو ہوئی اور الٹیمیٹلی انہوں نے پروو کر دیا کہ اوکے جی یہ والا پلانٹ اس کیپیسٹی کا پرچیز کر لیا جائے آڈیٹر سیٹسفائڈ اب یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ججمنٹل سیمپل ہوتا ہے جس پر بیس کر کے آڈیٹر ٹیسٹ آف کنٹرول کرتا ہے آڈیٹر کبھی بھی test of control hundred percent population پر نہیں لگاتا بلکہ وہ ایک سیمپل اٹھاتا ہے اور وہ سیمپل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے ججمنٹل سیمپل ہوتا ہے جسٹ ایک وہ جج کرتا ہے کہ اوکے یار اس مہینے کے اندر جو پرچیزنگ ہوئی ہے فکس ایسٹ کی اس کو میں دیکھ لوں بہت بڑی اماؤنٹ آف پرچیز نظر آ رہی ہے یا پلانٹس جس میں پرچیز ہوئے ہیں اس کو چیک کر لوں یا موٹر وہیکلس ڈسپوز آف ہوئی ہیں بہت زیادہ اس اس مہینے کے اندر کو چیک کر لوں وہ جسٹ اپنے ججمنٹ پر بیس کر کے وہ ایک سیمپل اٹھاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے اب وہ والی بات یہاں پر پرچیزنگ سے متعلق تھی کہ ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو فکس ایسٹ پرچیز ہوئے ہوئے ہیں کیا ان کے لیے کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ بنا تھا پھر اس کی اپروول بورڈ نے دی تو اس کے لیے منٹس دیکھ لیں گے کہ کیا بورڈ نے اس کو اپروو کیا تھا یہ چیز پرچیز کر لو نیکسٹ ٹیسٹ آف کنٹرول میں بات آتی ہے check authorization for disposal of significant asset جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ایسٹ ہم نے بیچ دیے ہم نے موٹر ویکلس بیچ دی ٹرک جو تھے ڈلیوری ٹرک ہم نے بیچ دیے اب اس کی بھی تو آترائزیشن ہونا چاہیے یہ تو نہیں بغیر ایک چیز بیچی جا رہی ہے ڈائریکٹرز کے نوٹس میں بھی نہیں ہے اور وہ فلیٹ کا فلیٹ جو ہے وہ بک گیا اس کے لیے جہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے آڈیٹرس ایک اپنی ججمنٹ یوز کریں گے اس کو فالو کرتے ہوئے ایک سیمپل اٹھائیں گے اور اس سیمپل پہ بیس کر کے وہ ڈسپوزل کی آترائزیشن کو چیک کر لیں گے اگر تو واقعی انہوں نے جسٹ ایک سیمپل اٹھایا ججمنٹل بیسڈ اس نے اگر آڈیٹر کو سیٹسفائی کر دیا تو اس کا مطلب ہے جب بھی چیز ڈسپوز آف کی جاتی ہے تو آتھرائزیشن ضرور لی جاتی ہے اس کی نیکسٹ ہمارے پاس ٹیسٹ آف کنٹرول آ رہا ہے کنفرم کریں existence of non current asset register کو اب یہ وہ رجسٹر ہے جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہوئے ہیں کنٹرول پروسیجر کے اندر اب اس کے ایگزٹینس کو آڈیٹر نے کنفرم کرنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ فزیکلی جتنے آپ کے پاس ایسٹس موجود ہیں وہ اس رجسٹر میں بھی تحریر ہوئے ہوئے ہیں ریکارڈ ہوئے ہوئے یا نہیں اس کی ایک ریکنسیلیشن بنانی ہے لہذا یہ ٹیسٹ آف کنٹرول آڈیٹر کو یہ ایویڈینس دیتا ہے کہ فزیکلی ایگزٹینس موجود ہے ان ایسٹ کی جو کہ ہمارے پاس فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہے ہیں نیکسٹ ٹیسٹ کرتا ہے evidence of reconciliation of register to checks of existence کو اور ساتھ ہی ساتھ کنڈیشن آف ایسٹس بھی دیکھتا ہے آڈیٹر یہ آلموسٹ پہلے میں جو بات تھی اس کے اندر یہ بات کر چکا کہ ریکنسیلیشن بھی جو بنائی گئی ہیں ان کو بھی وہ چیک کرتا ہے اور پھر ان کی کنڈیشن بھی اب یہ سب کچھ ججمنٹل سیمپل پہ بیس کر کے ہو رہا ہے hundred percent plant and machinery hundred percent furniture and fixture کو ہنڈریڈ پرسینٹ موٹر وہیکلس کو آڈیٹر نہیں اس طرح سے ریکنسائل کر سکتا فزیکلی اور ریکارڈ کے ساتھ وہ ایسے ایک ججمنٹل سیمپل اٹھائے گا اور اس پہ بیس کر کے وہ ایک ریکنسلیشن دیکھ لے گا اور پھر یہ بھی دیکھے گا کہ ان کی کنڈیشن ٹھیک ہے مینٹینڈ ہے یہ چیز بھی وہ ایک واک تھرو میں دیکھ سکتا ہے کہ جی ان کی حالات کیا ہیں صحیح حالت میں پڑے ہوئے یا نہیں اور نیکسٹ ٹیسٹ آف کنٹرول ہے ہمارے پاس کہ ڈپریسن ریٹس کی آترائزیشن چیک کی جائے اور اسپیسیفکلی اگر کوئی چینج ہے ان ڈیپریسن ریٹ میں تو ان کو دیکھا جائے کہ پراپرلی وہ چینج آتھورائز ہے یا نہیں جیسے بات ہوئی تھی کہ جی پیریوڈیکلی ریویو کرنا پیریوڈیکلی ریویو کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ جی depreciation rate should be change اب وہ change in rate should be approved by the director کہ جی ہم یہ change in rate of depreciation کرنے جا رہے ہیں اس کی آپ اپروول دے دیں وہ پھر دیکھیں گے جی کیوں یہ کرنے جا رہے ہیں کیا وجوہات ہیں کیا اس کی سارے سرکمسٹانس ہیں اس کے مطابق پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اوکے بہرحال آڈیٹر از کنسرن کہ جی وہ اپروول موجود ہے ڈیپریسیشن ریٹ کی چینج کی یا بتاتے خود وہ ڈیپریسیشن ریٹ اگر اوریجنلی پہلے وہ ڈیپریسیشن ریٹ بنایا گیا تھا تو وہ اپروڈ ریٹ لاسٹ بات آتی ہے اس میں کہ examine the evidence of checking of correct calculation of depreciation اب ٹیسٹ آف کنٹرول میں ہم نے ایگزامن کرنا ہے کہ وہ جو ڈیپریسن کیلکولیٹ کی گئی وہ چیک بھی ہوئی یا نہیں کریکٹلی جو کیلکولیٹ کی گئی اس کی پھر چیکنگ ہوتی ہے کنٹرول پروسیجر ہم نے پڑھا تھا نا اس چیز کو ہم نے ایگزامن کرنا کہ ڈپریسیشن کی کریکٹ کیلکولیشن کو جو چیک کیا جاتا ہے اس کو ایگزامن کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر بات سمجھ میں آئی لہذا یہ تمام کنٹرول پروسیجرز کے اوپر جو ٹیسٹ آف کنٹرول ہیں اور ریٹرن لگائے اور پھر اپنی سیٹسفیکشن حاصل کی لے جی this was all about the control system and testing of control of non current assets اس کے ساتھ ہی ہمارا وہ کنٹرول یا ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق جو ایک ٹاپک سٹارٹ ہوا ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ہم کنٹرول اسٹیبلش جو ہوئے ہوتے ہیں اینٹی کے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں ان پر ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ لگاتے ہیں اور اگر ہم اس سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ جی کنٹرول بالکل ٹھیک فالو کیے جا رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے اور ان کنٹرولز کے مطابق ہی پرچیزنگ ہو رہی ہے ان کنٹرولز کے مطابق ہی سیلس کی جا رہی ہیں ان کنٹرول کے مطابق ہی پے رولس جو ہیں وہ بن رہی ہیں اور ڈسبرس ہو رہی ہیں ان کنٹرولس کے مطابق ہی کیش سسٹم جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کیش کی پیمنٹس اور رسیٹس جو ہیں according to the control system ہی ہیں اور ان کنٹرول سسٹمس کے مطابق ہی انوینٹری کو مینٹین کیا جا رہا ہے اور نان کرنٹ ایسٹس کی بائنگ اور ڈسپوزل جو ہے اس کے بارے میں کنٹرول جو ہیں کریکٹلی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اس پر اگر آڈیٹر سیٹسفائی ہو گیا ایویڈینس اس کو مل گئے تو وہ سبسٹینٹیو پروسیجرس کی ایکسٹینٹ اکارڈنگلی ڈیٹرمن کرے گا کہ جی اب مجھے سبسٹینٹو پروسیجرس زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ سبسٹینٹیو پروسیجرس آپ کو یاد دلاتا چلوں ٹیسٹ آف ڈیٹیلس اور اینالیٹیکل پروسیجرس جو ہم نے لاسٹ کچھ لیکچرز پہلے پڑھے تھے وہ ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انہی باتوں سے متعلق میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے صرف اتنا سا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو ٹیسٹ آف کنٹرول ہیں ان کو ہم سسٹم اپروچ کہتے ہیں آڈٹ کی اور جو سبسٹینٹیو پروسیجرز ہیں ان کو ہم ویریفیکیشن اپروچ کہتے ہیں آڈٹ کی سسٹم اپروچ آف آڈیٹ ہم پڑھ چکے کہ سسٹم کو چیک کیا جاتا ہے ٹھیک پراپرلی امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں اور اس کی اس سے ایویڈینس جو حاصل ہوتا ہے اس ایویڈینس پر سیٹسفائی یا ڈسٹسفائیڈ ہوتے ہوئے آڈیٹر پھر ڈٹرمن کرتا ہے کہ اب میں کس ایکسٹینٹ تک ویریفائی کروں کس ایکسٹینٹ تک سبسٹینٹو پروسیجرز میں جاؤں کتنا زیادہ ان کو ڈیٹیل سے چیک کروں سو so نیکسٹ ہمارے اب جو لیکچرز ہوں گے وہ ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ پر ہوں گے کچھ حد تک آپ کو ایک اوور ویو دیا میں نے کہ ہم کیا کر چکے اور کیا کرنا اب آپ ٹیسٹ آف کنٹرول سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے ذرا ریوائز ضرور کر لیجیے گا کہ ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول میں کیا پڑھا اور نیکسٹ جو ویریفیکیشن اپروچ ہم نے پڑھنی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہینڈ آؤٹ اگر آپ کو مل چکے ہوں تو ضرور دیکھ لیجیے گا مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ